السلام علیکم students Waseem Ikram this is the first of forty five lecture کیسے ہیں آپ اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو اپلیکیشن ڈسکس کی تھیں کاؤنٹر کی ایک تو ڈیجیٹل کلاک تھی اور دوسرا جو تھا فریکوینسی کاؤنٹر اور اینڈ میں ہم نے ایک ڈیزائن پروسیجر جو ہم یوز کریں گے کسی بھی کاؤنٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے آج ڈسکشن اس پہ جاری رہے گی آئیے پہلے ہم لاسٹ لیکچر کے کچھ جو ٹاپکس تھے وہ ریویو کرنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کلاک سرکٹ دیکھا تھا ڈیجیٹل کلاک سرکٹ جس میں ہم نے دو ٹائپ کے کاؤنٹرز ڈسکرائب کیے تھے ایک ڈیوائڈ بائی سکسٹی تھا جس کو ہم یوز کرتے ہیں منٹس کو سیکنڈس کو میئر کرنے کے لیے کاؤنٹ کرنے کے لیے اور ایک ہم نے آورز کاؤنٹر ڈسکرائب کیا تھا جو بیسکلی جو آورز ہیں ان کو میئر کرتا ہے یا کاؤنٹ کرتا ہے جو منٹس اینڈ سیکنڈ کاؤنٹر تھا وہ ڈفرنٹ تھا آف کورس آورس کاؤنٹر سے آورس کاؤنٹر جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ زیرو زیرو پہ کبھی سیٹ نہیں ہوتا سیکنڈس تو زیرو زیرو پہ سیٹ ہو جائیں گے منٹس بھی زیرو زیرو پہ سیٹ ہو جائیں گے آورس جو ہیں لیٹ سے ٹویلو تک پہنچتا ہے اس کے بعد ون پہ آنا ہے تو اس میں ہم نے سرکٹ ڈسکرائب کیا تھا کہ جب آپ ری سیٹ کرتے ہیں آورس کاؤنٹر کو تو وہ دوبارہ سے ایک ون ویلو جو ہے یا ون کاؤنٹ جو ہے وہ ری لوڈ کر لیتا ہے اس کا ٹائمنگ ڈائگرام بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے ایک فریکوینسی کاؤنٹر کو ڈسکرائب کیا تھا فریکوینسی کاؤنٹر بیسکلی ہم یوز کر رہے ہیں کوئی بھی ان نون سگنل ہو اس کے اگر ہمیں فریکوینسی نہیں پتا تو وہ ان نون جو سگنل ہے وہ آپ کلاک پٹ جو ہے کاؤنٹر کا اس پہ آپ کونیکٹ کر دیں اس کلاک انپٹ کو ایک خاص ٹائم کے لیے جس کو کہتے ہیں ہم سیمپلنگ انٹرول اس تک انیبل رکھے وہ دیکھا تھا ہم نے تھرو اینڈ گیٹ ہم انیبل رکھتے ہیں تو اس سیمپلنگ انٹرول میں جتنے بھی پلسز آ رہی ہیں ان نون سگنل کی وہ بیسکلی کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرتے جا رہے ہیں سو so, جو ہی وہ سیمپلنگ انٹرول ختم ہوگا کاؤنٹر میں جو بھی ویلو ہے وہ بیسکلی ڈسکرائب کر رہی ہے frequency so basically frequency as you know جو number of clocks per second یا پر ٹائم پیریڈ جو ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈیٹیل سرکٹ دیکھا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سیمپلنگ انٹرول ہے اس کا ہونا بڑی بڑا ضروری ہے اگر سیمپلنگ انٹرول جو ہے وہ ایکزیکٹ نہیں ہے تو ایررز بیچ میں آتی ہیں سو سیمپلنگ انٹرول جو ہے اس کے ڈفرنٹ سیمپلز لینے یا ایکزیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اگین کاؤنٹر سرکٹ دیکھا تھا جس میں چھ کے قریب ڈیکٹ کاؤنٹرز کیسکیڈ لگے ہوئے تھے سو ان پٹ ہم فریکوینسی دیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیوائڈ بائی ٹین کرتا جا رہا ہے ہمیں چھ ڈفرنٹ قسم کے سیمپلنگ انٹرول اویلیبل ہیں وہ جو سیمپلنگ انٹرول ہے وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دی فریکوینسی جو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں سیمپلنگ انٹرول جو ہے آگے ایک اینڈ گیٹ کو لگا ہوا ہے جس کو وہ انیبل ڈسیبل کرتا ہے ایک ون شارٹ سرکٹ ہم نے دیکھا تھا جس کی وجہ سے جس کی مدد سے ہم جو کاؤنٹر ہے اس کو ریسیٹ کرتے ہیں کلیئر کرتے ہیں before we measure the in frequency so جو ہی وہ کاؤنٹر جو ہے ریسیٹ ہو جاتا ہے سیمپلنگ انٹرول جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس میں جتنے بھی انکمنگ پلسز ہیں ان نون سگنل کی وہ کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرتے جا رہی ہیں جو ہی سیمپلنگ انٹرول ختم ہوتا ہے تو وہ جو کاؤنٹر میں ویلیو ہے بیسکلی وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فریکوینسی ان نون سگنل کی کتنی ہے لاسٹ میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک ڈیزائن پروسیجر کیا ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے کاؤنٹرس بنا سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو کاؤنٹرز ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک سیکوینس میں کاؤنٹ کریں وہ ڈفرنٹ اسٹیٹس میں جمپ کر سکتے ہیں سے ون ہے فائیو ہے سیون آ سکتا ہے نائن آ سکتا ہے تو کیا پروسیجر ہوگا دوسری ہم نے بات یہ کی تھی کہ جو کاؤنٹرز ہیں اب تک جو ہم نے دیکھے ہیں وہ بیسکلی جے کے فلپ فلپ کو یوز کر کے ہم نے بنایا ہے ضروری نہیں کہ جے کے فلپ فلپ کو یوز کریں آپ S R flip flops use کر سکتے ہیں ڈی فلپ فلاپ یوز کر سکتے ہیں سو اگین پروسیجر کیا ہوگا جس کی مدد سے ہم D flip flop based counter بنا سکیں یا S R flip flop based counter بنا سکیں ہم نے جنرلی بات کی تھی کہ یہ جو کاؤنٹر ہے ایک سمپل سیکوینشل سرکٹ ہے جس کو ہم ایک اسٹیٹ مشین کہتے ہیں کلاک سنکونس اسٹیٹ مشین کہیں گے کیونکہ کلاک کی مدد سے اس کی اسٹیٹس چینج ہو رہی ہیں اور جو کاؤنٹر ہے اس میں ڈفرنٹ فلپ فلاپس ہیں جو میموری ایلیمنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں سو فلپ فلوپس اپنی اسٹیٹ کب چینج کرے گا جو ہی کلاک سگنل آیا اور سارے فلپ فلوپس اکٹھے اپنی اسٹیٹ چینج کریں گے سو so, ان کے جو کلاک انپٹس ہیں وہ ایک کامن کلاک سے کنیکٹڈ ہے سیکوینشل سرکٹ ہم نے ڈسکرائب کیا تھا بیسکلی دو اس کے امپورٹنٹ پارٹ ہیں ایک میموری ایلیمنٹ ہے جس میں نمبر آف فلپ فلوپس ہیں دے آر کنیکٹڈ ٹوگیدر اور دوسرا جو ہے ایک کمبینیشنل سرکٹ ہے میموری ایلیمنٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی ٹائم پہ وہ ایک کرنٹ اسٹیٹ یا پرزینٹ اسٹیٹ میں ہوگی جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی اس کی وجہ سے جو کرنٹ اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی نیکسٹ اسٹیٹ میں اب نیکسٹ اسٹیٹ کیسے آئے گی بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ پہ ہم نے کیا اپلائی کیا ان پٹ کیسے آئے گا وہ بیسکلی ڈیپینڈ کر رہا ہے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے میموری کی یا فلپ فلپس کی اور کوئی ایکسٹرنل ان پٹ آ جائے ان کے مدد سے جو کمبنیشنل انفارمیشن بن رہی ہے یا بولین ایکسپریشن بن رہی ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر کے کنیکٹ کر دیں گے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ جو آؤٹ پٹ ہے اس سیکوینس سرکٹ کا وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو ڈائریکٹلی جو فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹس ہیں جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ آؤٹ پٹ کیا ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس آپشن وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ان پٹس آ رہی ہیں وہ اور جو فلپ فلوپ کی کرنٹ اسٹیٹ ہے ان دونوں کو کمبائن کریں گے وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا بیسکلی اس قسم کی جو اسٹیٹ مشین ہے اس کو ہم میلی مشین کہیں گے جس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ایکسٹرنل ان پٹس پہ اور فلپ فلوپ کے کی پرزنٹ اسٹیٹ پہ اور جو مور مشین ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے ایک اسٹیٹ مشین کو جس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فلپ فلوپ کے پرزینٹ اسٹیٹ کو سو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جنرل بلاک ڈائگرام دیکھا تھا ایک میلی مشین کا اور مور مشین کا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو اسٹیپس ہیں ڈیزائن پروسیجر میں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے وہ اسٹیپس ہم کریں گے یا امپلیمنٹ کریں گے پہلا جو اسٹیپ ہے کسی بھی سیکوینشل سرکٹ کا وہ ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے اسٹیٹ ڈایاگرام اسٹیٹ ڈایاگرام کیا ہے کاؤنٹر کی ایگزامپل لے لیں کاؤنٹر جو ہے تھری بٹ اپ کاؤنٹر ہے اس کی آٹھ اسٹیٹس ہیں زیرو زیرو زیرو سے شروع کرے گا اور کاؤنٹ کرتا جائے گا ون ون ون تک چلا جائے گا اور پھر واپس ریسائکل ہو کے زیرو زیرو زیرو سے اپنا سیکوینس جاری رکھے گا اب ان سارے سیکوینسز کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے تھرو اے ڈایاگرام تو وہ آپ اسٹیٹ ڈایاگرام کی مدد سے کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈایاگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ نے بلکہ دیکھا بھی تھا ڈفرنٹ سرکلز ہیں جو ہر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سرکل میں کچھ ہم نے ویلوز لکھی ہوئی ہیں جو اسٹیٹ کی پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے سو کاؤنٹر کے کیس میں پہلی جو اسٹیٹ ہے انیشل اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو زیرو ہوگی سو ایک سرکل ہوگا جس میں زیرو زیرو لکھا ہوگا جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا آپ پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ میں موو کر رہے ہیں سو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے اگین سرکل ہوگا اس میں جو نیکسٹ اسٹیٹ کی ویلو ہے وہ لکھی ہوگی اور کیونکہ آپ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ میں موو کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ایک ڈائریکٹڈ ایرو ایک ایرو ہے جو پرزینٹ اسٹیٹ کو نیکسٹ اسٹیٹ سے کونیکٹ کر رہی ہے سو اسٹیٹ ڈائگرام کی مدد سے آپ جو بھی سیکوینس ہے کسی بھی سیکوینشل سرکٹ کا اس کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ڈیزائن پروسیجر کا وہ کیا ہے بیسکلی اسٹیٹ ڈائگرام جو ہے اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس سے آپ ایک اسٹیٹ ٹیبل پر سکتے ہیں سو so, جو بھی اسٹیٹ ڈائگرام ہم نے بنایا اس کی مدد سے ایک ٹیبلر فارم میں انفارمیشن کو لے کے آنا ہے سو اسٹیٹ ٹیبل میں بیسکلی کیا بتا رہا ہوگا جو انیشل اسٹیٹس ہیں جتنے بھی اور جو کورسپونڈنگ نیکسٹ اسٹیٹس ہیں جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوا تو جو نیکسٹ اسٹیٹ آ رہی ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے سو جو انیشل اسٹیٹ یا present state and the corresponding next state آپ لکھیں گے سو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈایاگرام ٹیبل جس میں یہ ساری انفارمیشن دکھائی گئی فارم میں لکھی جاتی ہے ڈایاگرام میں ایک نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا for a three bit up counter اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام ڈسکرائب کیا تھا وہ سامنے رکھیے گا سو so, اس میں ڈفرنٹ کالمس ہیں کچھ تین کالمس جو ہیں وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور نیکسٹ تھری کالمس جو ہیں وہ نیکسٹ اسٹیٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں سب سے اوپر Q two Q one Q zero لکھا گیا جو کہ ہیں اسٹیٹ ویریبلس اور اسی طرح جو آخری تین کالمس ہیں ادھر بھی Q two Q one Q zero یہ بھی وہی اسٹیٹ ویریبلس ہیں سو so, پہلی رو میں اگر دیکھیں پہلی جو اسٹیٹ ہے وہ ہے زیرو زیرو زیرو سو جو اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q two Q one Q zero جو کہ آف کورس فلپ فلپ کے آؤٹ پٹس ہوں گے وہ سیٹ ہوں گے زیرو زیرو زیرو پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا آپ اس پرزینٹ اسٹیٹ سے جو کہ زیرو زیرو زیرو ہے آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ موو کر جائیں گے زیرو زیرو ون سو جیسا کہ نظر آ رہا ہے پہلی رو میں آخری تین کالمز میں نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو ون ہے اسی طرح اگر رو ٹو کو دیکھیں جب آپ پہلی اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ چلے گئے اب دوسری جو اسٹیٹ ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ ہو جائے گی سو سیکنڈ رو میں زیرو زیرو ون جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے پرزینٹ اسٹیٹ کو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں زیرو ون زیرو اسی طرح آپ کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں آٹھ اسٹیٹس ہیں بیسکلی ان کے جو کورسپونڈنگ نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ اپنے جو آخری تین کالمز ہیں اس میں آپ نے لکھ دینی ہے سو so, پہلے تین کالمز میں جو پریزنٹ اسٹیٹس ہیں زیرو زیرو زیرو ہے دوسری جو ہے زیرو زیرو ون ہے آخری جو ہے ون ون ون ہے ون ون ون کے کورسپونڈنگ جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ of course zero zero zero ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہی تھری بیڈ کاؤنٹر ہے اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے اس کے بعد وہ ریسائکل کر دے گا سو ون ون ون اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے اس کی نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ of course zero zero zero ہے ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ ٹیبل دیکھا جو کہ اسٹیٹ ڈایاگرام کو ٹیبل فارم میں ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ ٹیبل میں بیسکلی ہمارے پاس پرزینٹ اسٹیٹس بتائی گئی ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ جو ہیں جو نیکسٹ اسٹیٹس ہیں وہ بتائی گئی ہیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ڈیزائن پروسیجر میں وہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس اب پرزینٹ اسٹیٹس آ گئی نیکسٹ اسٹیٹس آ گئیں جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ اسٹور کون کر رہا ہے بیسکلی میمری ایلیمنٹ کر رہا ہے میمری ایلیمنٹ کیا ہے basically combination of flip flops اب جیسا کہ ہم نے کاؤنٹر ڈیزائن میں دیکھا تھا فلپ فلوپ کی جو آؤٹ پٹ اسٹیج ہے یا کاؤنٹر کی جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے ان پٹ اسٹیٹ پہ ان پٹ پہ ہم نے بتایا تھا کہ جے کے ہے جے ون ہے کے زیرو ہے تو کلاک ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ اس کا ون ہو جائے گا اگر جے زیرو ہے کے ون ہے تو پھر آؤٹ پٹ پہ کلاک ٹرانزیکشن پہ زیرو ہو جائے گا تو ہم نے ان پٹ کنڈیشن جو ہیں وہ ڈٹرمن کرنے ہیں اچھا ان پٹ کنڈیشن ڈٹرمن کرنے سے پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سا فلپ فلاپ یوز کر رہے ہیں to implement that memory element ہم جے کے فلپ فلپ یوز کر سکتے ہیں ڈی فلپ فلپ ہو سکتا ہے ایس آر فلپ ہو سکتا ہے یا کوئی اور کوئی بھی فلپ فلپ یوز کر سکتے ہیں لیٹ سپوز کہ ہم انفیکٹ اس ایگزامپل کے لیے ہم جے کے فلپ فلاپ کو یوز کر رہے ہیں اب جے کے فلپ فلاپ اگر یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جے پہ اور کے پہ یہ جو دو ان پٹ کمبنیشنس ہیں یہ کیا ہوں گے تاکہ جو ایک لت سے آؤٹ پٹ اسٹیٹ زیرو ہے وہ ون پہ چینج ہو جائے یا آؤٹ پٹ اسٹیٹ اگر ون ہے وہ ون ہی رہے یا ون ہے آؤٹ پٹ اسٹیٹ اور زیرو پہ چینج ہو رہا ہے تو ان ساروں کے لیے ہمیں جے کے فلپ فلاپ کے ان پٹ کنڈیشنز معلوم ہونے چاہیے سو نیکسٹ اسٹیپ جو بیسکلی ہوگا ایک ہم جے کے فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل بنائیں گے جس میں جو جتنی بھی آؤٹ پٹ اسٹیٹ پرزینٹ سے نیکسٹ پہ جا رہی ہیں ان کی ان پٹ کمبینیشن ہم لسٹ کریں گے جب ہمارے پاس یہ ٹرانزیکشن ٹیبل آ جائے گا جے کے فلپ فلپ کا یا کوئی اور اگر ہم بعد میں فلپ فلپ یوز کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر فلپ فلپ کا ہم ٹرانزیکشن ٹیبل بنائیں گے اس ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے ہم جو ہے ایک اور ٹیبل بنائیں گے جو کہ جس کو ہم کہیں گے flip input table so flip flop input table تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں جے کے فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل آئیے دیکھیں ڈائگرام میں ایک جے کے فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل دکھایا گیا اس کے دو ان پٹ کالمس ہیں اور دو آؤٹ پٹ کالمس ہیں ان پٹ کالمس میں of course J input اور کے ان پٹ کو دکھایا گیا اور آؤٹ پٹ میں Q T and Q T plus one so present state output اور next state output Q T plus one جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے سو so, اگر پرزینٹ اسٹیٹ زیرو ہو کیو ٹی جو ہے وہ زیرو ہے اور next state Q T plus one وہ بھی زیرو ہے تو جے اور کے جو فلپ فلپ کے ان پٹس ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے بیسکلی دو قسم کے ان پٹس ہو سکتے ہیں دو کمبینیشن ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو کیو ٹی اگر زیرو ہے تو کیو ٹی پلس ون بھی زیرو رہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اگر جے ان پٹ اور کے ان پٹ دونوں زیرو زیرو ہوں تو کلاک ٹرانزیکشن پہ اگر آؤٹ پٹ اسٹیٹ زیرو ہے تو وہ نیکسٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہی رہے گا کوئی چینج نہیں ہوگا سو so ایک تو جو ان پٹ کمبینیشن ہے وہ جے شوڈ بی زیرو اور کے شوڈ بی زیرو دوسری جو ان پٹ کمبینیشن ہے اگر کے ون ہو اور جے زیرو ہو سو so اس صورت میں جو آؤٹ پٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا بیسکلی فلپ فلپ ریسٹ ہو رہا ہے whatever the initial state so J zero K one پہ بھی کیو ٹی پلس ون جو ہے زیرو ہو جائے گا سو اب ان دونوں ان پٹ کنڈیشن میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر جے زیرو ہو کے زیرو ہو یا ون ہو اٹ ڈزنٹ میٹر جے اگر زیرو ہو کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو ٹی پلس ون جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ زیرو ہوگی اسی طرح اگر سیکنڈ رو میں دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے کیو ٹی وہ زیرو ہے next Q t plus one جو ہے وہ ون پہ چینج ہو رہی ہے سو بیسکلی اس کنڈیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹس پہ اگر جے ون ہو اور کے ون ہو تو وہ ہمیں پتا ہے کہ آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی سو اگر انیشل اسٹیٹ زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گی دوسری جو ان پٹ کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے نیکسٹ اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو ہے ون آئے گا وہ یہ ہے کہ جے ون ہو اور کے زیرو ہو سو اب اگر ان دونوں کیسز کو لیا جائے ان میں جو مشترکہ چیز جو ہے یا کامن چیز جو ہے وہ جے ان پٹ جو ہے وہ ون پہ ہونا چاہیے کے جو ہے کچھ بھی ہو زیرو ہو ون ہو it doesn't matter clock transition پہ جے کے فلپ فلپ کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے Q t plus one next state جو ہے وہ ون ہو جائے گی سو کے کالم میں ایکس بتایا گیا وچ ریپرزینٹ ڈونٹ کیئر اب تیسری رو میں آ جائیں جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ انیشل اسٹیٹ یا پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہے Q t is equal to one اور کیو ٹی پلس ون جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ زیرو پہ چینج ہو رہی ہے اب اس کے لیے جو ان پٹ کنڈیشن ہیں J should be zero and K should be one basically جو فلپ فلوپ ہے وہ ریسٹ ہو رہا ہے زیرو پہ دوسری جو کنڈیشن ہے آف کورس ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے زیرو پہ انیشل اسٹیٹ ون ہے نیکسٹ اسٹیٹ زیرو پہ جا رہی ہے سو so, جو دوسرا ان پٹ کنڈیشن ہے جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ وہ ہوگا J should be one and K should be one ان میں اگر کامن چیز دیکھیں کے جو ہے اس کو ون رہنا چاہیے جے جو ہے وہ زیرو ہو ون ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو نیکسٹ ڈیٹ ہے کیو ٹی پلس ون وہ زیرو ہو جائے گا کلاک ٹرانزیکشن اب یہ دیکھیں چوتھے کیس کو چوتھے کیس میں جو پرزینٹ ہے کیو ٹی وہ ون ہے اور کیو ٹی پلس ون جو نیکسٹ ہے وہ بھی ون ہے سو بیسکلی آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا اس کے بھی اگین جے کے فلپ فلپ کے دو کنڈیشنز ہیں اگر جے زیرو ہو کے زیرو ہو تو آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہی نیکسٹ اسٹیٹ رہے گی اور جو دوسرا کنڈیشن ہے جے اگر ون ہو اور کے زیرو ہو تب نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گی سو کامن چیز جو ہے اس میں وہ K should be zero J zero ہو ون ہو اٹ ڈزنٹ میٹر کے اگر زیرو ہو کلاک ٹرانزیکشن پہ جو کیو ٹی پلس ون ہے وہ ون ہو جائے گا ابھی ہم نے جے کے فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن uh, ٹیبل دیکھا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا اب اس ٹرانزیشن ٹیبل کی مدد سے جو ہمارا اسٹیٹ ٹیبل تھا اس کو ہم ماڈیفائی کریں گے اسٹیٹ ٹیبل میں بیسکلی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ پرزینٹ اسٹیٹ کیا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہے اب اس ٹرانزیشن ٹیبل کی مدد سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ جے کے ان پٹس کیا ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ میں چینج ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ان پٹ ٹیبل فار جے کے فلپ فلپ جو کہ بیسکلی کمبینیشن ہے جو اسٹیٹ ٹیبل اور جے کے فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل آئیے دیکھیں آئیے دیکھتے ہیں J K flip flop input table جیسا کہ ہم نے بتایا J K flip flop input table جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیبل جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اور جو جے کے فلپ فلپ ٹرانزیکشن ٹیبل ہے ان دونوں کی مدد سے بنایا گیا J K flip flop input table میں پہلے تین جو کالم ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کو جو کہ ہم نے پہلے بھی اسٹیٹ ٹیبل میں دیکھے تھے so Q two Q one Q zero state variables ہیں اس کے نیچے جو اسٹیٹس دی ہوئی آٹھ اسٹیٹ دی ہوئی ہیں starting from zero zero zero اور آخری جو اسٹیٹ ہے one one one next three جو کالمس ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ کو جو کہ ہم نے دیکھے تھے اگین اسٹیٹ ٹیبل میں پہلے so Q two Q one Q zero وہی اسٹیٹ ویریبلس ہیں اور پہلے رو میں جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے زیرو زیرو ون ہے so present state zero zero zero ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ next state zero zero one ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ آخری اسٹیٹ کو دیکھیں جو کہ ون ون ون ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ آپ موو کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ پہ جو کہ ہے آخری جو چھ کالم ہیں وہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹس کو اب اگر پہلی رو کو دیکھیں ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر present state zero zero zero ہو تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو زیرو ون ہوگی اب بیسکلی ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے کہ ہم نے جے کے فلپ فلوپس یوز کرنے اس سیکوینشل سرکٹ کو یا کاؤنٹر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب بیسکلی کتنے فلپ فلوپس استعمال ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیں نظر آ رہا ہے آٹھ اسٹیٹس ہیں یا تین اسٹیٹ ویریبلس ہیں سو ہر اسٹیٹ ویریبل کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ایک فلپ فلاپ سے سو تین اسٹیٹ ویریبلس بیسکلی امپلیمنٹ ہوں گے تین فلپ فلوپ سے سو ایک فلپ فلپ جو ہے اس کے ان پٹس ہیں جے ٹو کے ٹو دوسرا جو فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹس ہیں جے ون کے ون اور جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹس ہیں جے زیرو کے زیرو جو تیسرا فلپ فلپ ہے جس کے ان پٹس جے زیرو کے زیرو ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے آف کورس کیو زیرو ہے اسی طرح جو سیکنڈ والا فلپ فلپ ہے جس کے ان پٹس جے ون کے ون ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ون ہے اور اسی طرح جو پہلا والا فلپ فلپ تھا جے ٹو کے ٹو جس کے ان پٹس تھے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیو ٹو ہے اب ذرا سامنے ٹرانزیکشن ٹیبل کو رکھیں جو فلپ فلپ جو کہ فلپ فلپ کا ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کی مدد سے یہ جو آخری چھ کالمس ہیں اس میں ہم انفارمیشن فل کرتے ہیں سو پہلی رو کو اگر دیکھیں کیو ٹو زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ کا جو کالم ہے اگین کیو ٹو کو دیکھیں ادھر بھی کیو ٹو زیرو ہے سو پرزینٹ اسٹیٹ زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ زیرو ہے اب آپ اگر ٹرانزیکشن ٹیبل کو دیکھیں اس میں جے کے فلپ فلپ کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہونے چاہیے بیسکلی جے کو زیرو ہونا چاہیے اور کے کو ڈونٹ کیئر ہونا چاہیے سو so, اگر آپ جے ٹو کے کالم کو دیکھیں اور کے ٹو کے کالم کو دیکھیں پہلی رو میں جے ٹو زیرو لکھا ہوا ہے اور کے ٹو ایکس لکھا ہوا ہے دیٹ مینس ڈونٹ کیئر اسی طرح اگر آپ سیکنڈ رو پہ چلے جائیں کیو ٹو زیرو ہے اور نیکسٹ ڈیٹ کا جو کالم کیو ٹو ہے اس کی سیکنڈ رو میں دیکھیں اگین کیو ٹو جو ہے زیرو ہے سو اگین اسٹیٹ جو ہے چینج نہیں ہو رہی سو so اس کے لیے اگین ان پٹ کنڈیشن جے کے اور کے کے کیا ہوں گے وہی زیرو ایکس ہوں گے اگر آپ چوتھی رو میں دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے کیو ٹو کی وہ زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ کیو ٹو کی جو ہے وہ ون ہے اب اس کے لیے جے فلپ فلپ کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہوں گے واپس اگر آپ جے کے فلپ فلپ ٹرانزیکشن ٹیبل کو دیکھیں so zero Q t zero ہو اور Q t plus one one ہو تو اس کے لیے جے کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہونے چاہیے ون ایکس ہونا چاہیے سو so, اگر آپ جے کے ان پٹس کے جے ٹو کالم اور کے ٹو کالم کو دیکھیں اس میں آپ کو ون اینڈ ایکس نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ آخری اسٹیٹ کو دیکھیں کیو ٹو جو ہے پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ کیو ٹو جو ہے وہ زیرو ہے سو so, ون سے زیرو پہ چینج ہو رہی ہے اسٹیٹ اب اگر آپ ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھیں کیو ٹو جہاں ون دکھایا گیا اور کیو ٹی پلس ون جہاں زیرو دکھایا گیا اس کے جو ان پٹ کنڈیشن کیا ہیں J should be X don't care ہے بیسکلی اور کے کیا ہونا چاہیے ون ہونا چاہیے سو so, اسی طرح اگر جے کے فلپ فلپ پٹ جو ٹیبل ہے اس کے جے ٹو کالم میں دیکھیں ادھر ایکس لکھا گیا اور کے ٹو کالم میں ون لکھا گیا اسی طرح آپ کیو ون اسٹیٹ ویریبل کے لیے آپ اس کی پرزینٹ اسٹیٹ دیکھیں گے اس کی نیکسٹ اسٹیٹ دیکھیں گے اور اس کے لیے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ جے کے ان پٹس کیا ہونے چاہیے کیو ون ہم نے بیسکلی بتایا تھا دوسرے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے جس کے ان پٹس ہیں جے ون اور کے ون سو اگر J one K one column میں دیکھیں اس میں بھی ہم نے zero X one X X zero and so on یہ لکھے ہوئے یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں input combination for Q one output اسی طرح آپ نے کیو زیرو جو اسٹیٹ ویریبل ہے اس کی اپنی پرزنٹ اسٹیٹ دیکھنی ہے اس کی نیکسٹ اسٹیٹ دیکھنی ہے اس کے لیے آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ جے کے ان پٹس کیا ہونے چاہیے کیو زیرو جو ہم نے بتایا تھا آؤٹ پٹ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک تیسرے فلپ فلپ کا جس کے ان پٹس ہیں J zero and K zero so for example Q zero کو اگر پہلے رو میں دیکھیں کیو زیرو جو انیشل اسٹیٹ ہے پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ زیرو ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ون ہے اس کے لیے جے کے ان پٹ جو ہیں وہ ون اینڈ ایکس ہونے چاہیے سو so جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے J zero and K zero column میں پہلے رو کے لیے ون ایکس لکھا ہوا ہے اسی طرح باقی جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان ساروں کے لیے آپ نے جے کے ان پٹ کمبنیشن معلوم کرنی ہے وہ اس میں ٹیبل میں لکھ دینی ہے ابھی ہم نے دیکھا جے کے فلپ flip table J K flip flop input table ہم نے بتایا کہ اسٹیٹ ٹیبل جو ہے وہ اور جو جے کے ٹرانزیکشن ٹیبل ہے ان دونوں کی مدد سے ہم یہ جے کے ان پٹ ٹیبل بنا رہے ہیں اب اس میں بیسکلی انفارمیشن کیا آئی ہمارے پاس جو تین ہم فلپ فلاپس اس تھری بیڈ کاؤنٹر کے کیس میں جو یوز کر رہے ہیں ان کے جے کے جو ان پٹ کمبینیشن ہے تینوں فلپ فلپس کی وہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ انفارمیشن کیسے آئی ہم جو ہے پرزینٹ اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور نیکسٹ اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں سو so, ہمارے پاس تین اسٹیٹ ویریبلس تھے Q two Q one Q zero ہر اسٹیٹ ویریبل کو دیکھ رہے ہیں اس کی پرزینٹ اسٹیٹ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ دیکھ رہے ہیں اس کی مدد سے ہم جو تین فلپ ٹاپس ہیں J two K two input J one K one input اور J zero K zero input ادھر ہم انفارمیشن ڈال رہے ہیں کہ یہ والے اگر انپٹ ہوں تو جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج ہو جائے گا اب ہمارے پاس کافی ساری انفارمیشن ہے ایٹ ڈفرنٹ اسٹیٹس کے لیے اب ہم نے جو جے کے ان پٹ کے لیے انفارمیشن آئی اس سے ہم نے کیا بنانا ہے ایک کمبنیشن سرکٹ بنانا ہے جو کہ جس کا آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کونیکٹ کریں گے میمری ایلیمنٹس کے ان پٹ پہ یا فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ سو جو ہی وہ کنڈیشن ہوگا جو فلپ فلوپ ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج کر جائے گا سو so بیسکلی یہ جو ان پٹ ٹیبل میں جے کے ان پٹس کے لیے انفارمیشن ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے اور کمبنیشن سرکٹ بنائیں گے وہی ہے کارن آف میپ یوز کریں گے اس میں یہ ساری انفارمیشن میپ کر دیں گے اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آ جائیں گی یہ جو بولین ایکسپریشنز ہیں یہ بیسکلی ہمیں بتائیں گی جو ان پٹ کنڈیشن ہیں یا جو ایکسائٹیشن ان پٹس ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی جو کہ میموری کو ان پٹس آ رہے ہیں ان کو ہم ایکسائٹیشن ان پٹس کہہ رہے ہیں اور وہ بیسڈ ہیں کس پہ جو ایکسٹرنل ان پٹس ہیں اور جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے اگر آپ غور کریں اس میں وہی چیز ہے present states and external puts in fact counter میں ہمیں کوئی ایکسٹرنل انپٹ نہیں چاہیے سو اس لیے ادھر ان پٹ جو ہے نا ایکسٹرنل انپٹ وہ مسنگ ہے سو ایکسائٹیشن جو انپٹس نظر جنریٹ ہو رہی ہیں فار فلپ فلاپس وہ بیسڈ ہیں آن دی پرزینٹ اسٹیٹ سو آئیے دیکھتے ہیں کارن آف میپس اور یہ جو جے کے ان پٹس میں جو انفارمیشن آئی ہے اس کو کیسے ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں دو کارن آف میپ دکھائے گئے ایک جے ٹو ان پٹ کے لیے اور دوسرا کے ٹو ان پٹ کے لیے بیسکلی دونوں کارن آف میپ جو ہیں تین ویریبل کے کارن آف میپس ہیں اور جو تین ویریبلس ہیں وہ اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q two Q one and Q zero اگر آپ جے ٹو کالم کو دیکھیں اور پہلے کارن آف میپ کو دیکھیں سو جے ٹو کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہم نے کارن آف میپ میں میپ کر دی ہے سو پہلی رو کو اگر دیکھیں وہ زیرو زیرو ہے سو سیل زیرو جو ہے کارن آف میپ میں اس میں کیا لکھا جائے گا جے ٹو کو اگر آپ دیکھیں ادھر زیرو لکھا ہوا ہے سو سیل زیرو میں زیرو لکھ دیں گے اسی طرح اگر آپ نیکسٹ رو میں جائیں Q two Q one Q zero جو ہے زیرو زیرو ون ہے سو بیسکلی یہ کیا بتا رہا ہے cell one of the Karnaugh map cell one Karnaugh map میں آپ نے کیا لکھا ہے رو ٹو میں اگر جے ٹو کالم کو دیکھیں ادھر زیرو لکھا ہوا ہے سو زیرو لکھ دینا اس میں اسی طرح اگر آپ آخری چار روز کو دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ uh, جو ہے Q two Q one Q zero کی وہ بیسکلی چار جو آخری اسٹیٹس ہیں وہ four five six and seven ہے four five six and seven represent کر رہی ہیں cells four five six and seven Karnaugh map کے ادھر کیا انفارمیشن آئے گی اگر جے ٹو کالم میں دیکھیں آخری جو چار اسٹیٹس ہیں جے ٹو کالم میں ایکس ایکس ایکس اور ایکس ہے یہ انفارمیشن آپ کارن آف میپ میں میپ کر رہے ہیں so cells four five six seven میں آپ کو ایکس نظر آ رہے ہیں اب اس کارن آف میپ کو جو ایکسپریشن بن رہا ہے اگر آپ سمپلیفائی کریں تو بیسکلی ایکسپریشن آپ کے پاس آ رہا ہے Q one product Q zero so basically and operation ہے کیو ون اور کیو زیرو اسٹیٹ ویریبل کے درمیان اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹو جو ان پٹ ہے فلپ فلپ کا اس کو ہم کیسے ایکسپریس کر رہے ہیں بولین فارم میں اگین جو پرزینٹ دیکھیں Q two Q one Q zero so پہلی رو کے لیے کیو ٹو زیرو ہے کیو ون زیرو ہے کیو زیرو زیرو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سیل زیرو آف دی کان آف میپ اگر آپ کی ٹو کالم کو دیکھیں اس میں ایکس نظر آ رہا ہے سو کان آف میپ میں جو کہ کے ٹو کے لیے سیل زیرو میں آپ نے ایکس لکھ دینا اسی طرح نیکسٹ تھری جو اسٹیٹس ہیں zero zero one zero one zero zero one one اس کا بھی کے ٹو پٹ جو ہے وہ ایکس ایکس اور ایکس ہے سو کان آف میپ میں ان تین سیلز میں اپنے ایکس لکھ دینے سملرلی جو آخری چار اسٹیٹس ہیں وہ کے ٹو اگر کالم میں دیکھیں زیرو زیرو زیرو اور ون اس میں لکھا گیا سو so, یہی آپ نے ڈائریکٹلی کارن آف میپ میں میپ کر دینے so four cells four five six and seven اپنے کارن آف میپس میں zero zero zero and one respectively لکھنا ہے جب یہ انفارمیشن آ گئی اب اس کے بعد آپ نے ایک بولین ایکسپریشن بنانی ہے سو بولین ایکسپریشن جو بن رہی ہے basically Q one product Q zero so so, اب آپ کے پاس دو بولین ایکسپریشن آ گئی ہیں فلپ فلپ ٹو کے لیے جس کا آؤٹ پٹ کیو ٹو ہے اس کے ان پٹس کیا ہونے چاہیے جے ٹو ہونا چاہیے کیو ون کیو زیرو اور کے ٹو کیا ہونا چاہیے Q one and Q zero next جو ڈائگرام دکھایا گیا بیسکلی دو کارن آف میپس ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جے ون ان پٹ کی بولین ایکسپریشن اور کے ون کی ان پٹ بولین ایکسپریشن وہی جو جے ٹو کے ٹو ان پٹ کے لیے ہم نے یوز کیا تھا طریقہ وہی ادھر یوز کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کالم میں آٹھ ڈفرنٹ اسٹیٹس دیکھنی ہے ان کے کورسپونڈنگ جے ون کالم میں اور کے ون کالم میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ ریسپیکٹو کارن آف میپ میں میپ کر دینی ہے سو so, اگر جے ون کالم کو دیکھیں zero one X X zero one X X information آ رہی ہے یہ جو ہے اسٹیٹ زیرو سے لے کے اسٹیٹ سیون تک بیسکلی ون ون ون تک انفارمیشن آ رہی ہے یہ ساری انفارمیشن آپ J one Karnaugh map میں ڈال دیں گے اور سمپلیفائی کریں گے جو آپ کے پاس سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ رہی ہے وہ بیسکلی ہے کیو زیرو اسی طرح اگر آپ دوسرے کارن آف میپ کو دیکھیں جو کہ ون کے لیے ہے اگین کے ون کالم کو دیکھیں اس میں انفارمیشن جو ہے X X zero one X X zero one یہ ساری انفارمیشن آپ کارن آف میپ میں ڈال رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو زیرو زیرو سے شروع ہو کے ون ون ون تک چینج ہو رہی ہے سو اگر اس انفارمیشن کو سمپلیفائی کریں جو کہ آپ نے کارن آف میپ میں میپ کی ہے سو آپ کے پاس جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہے وہ ہے K one is equal to Q not so basically J one Q zero ہے اور کے ون کیو زیرو ہے یہ کیا بتا رہا ہے جو درمیان والا فلپ فلوپ ہے جس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ون ہے اور جس کا ان پٹ جے ون اور کے ون ہے اس میں ان پٹ کنڈیشن کیا اپلائی کریں گے بیسکلی ان کو آپ کونیکٹ کر دیں گے کیو زیرو کے ساتھ آخری جو دو کان آف میپس دکھائے گئے ہیں وہ جے زیرو ان پٹ کے لیے اور کے زیرو ان پٹ کے لیے جس طرح آپ نے پہلے جے کے ان پٹس کے لیے کان آف میپس میپ کیے تھے exactly اسی طرح آپ نے جے زیرو اور کے زیرو کان آف میپس جو ہیں میپ کرنے ہیں so present zero zero zero سے لے کے ون ون ون تک چینج ہو رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ جو ہے جے زیرو ان پٹ جو ہے وہ one X one X one X one X دکھایا گیا یہ انفارمیشن آپ جے زیرو کان آف میپ میں میپ کر دیں گے اسی طرح کے زیرو کارن آف میپ میں جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو سے چینج ہو کے ون ون ون تک جا رہی ہے جو کورسپونڈنگ کے زیرو پٹس ہیں وہ X one X one X one X one ہے یہ ساری انفارمیشن آپ کے زیرو کارن آف میپ میں میپ کریں گے جب سمپلیفائی کریں گے آپ کے پاس دو بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں بیسکلی جے زیرو جو ہے it is equal to one اور جو کے زیرو ہے وہ بھی it is equal to one ابھی ہم نے دیکھا کہ کارڈ آف میپ کی مدد سے جو ہمارے پاس جے کے ان پٹ ٹیبل آئے وہ ساری انفارمیشن ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں in the form of a Boolean expression تو اب ہمارے پاس چھ بولین ایکسپریشن آ گئی جے ٹو کے ٹو کے لیے جے ون کے ون کے لیے اور جے زیرو کے زیرو کے لیے اب بیسکلی جو آخری اسٹیپ رہ گیا وہ رہ گیا امپلیمنٹیشن کا ان بولین ایکسپریشنس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے of course using logic gates اور جو لاجک گیٹس کے آؤٹ پٹ ہیں وہ ہم کنیکٹ کر دیں گے فلپ فلپ کے ان پٹ پہ آئیے دیکھتے ہیں فائنل امپلیمنٹیشن جو سرکٹ بن رہا ہے کاؤنٹر کا ڈائگرام میں ایک three bit up counter synchronous up counter دکھایا گیا جس کے آف کورس تین فلپ فلپس ہیں ان تینوں فلپ فلپس کے کلاک ان پٹس جو ہیں وہ اکٹھے کنیکٹڈ ہیں سو دیٹ مینس ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ جو تینوں فلپ فلپس ہیں وہ اپنی اسٹیٹ چینج کریں گے ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہیں اب آئیے ان پٹ کنڈیشن دیکھتے ہیں وہ جو سرکٹ جو کمبینیشن سرکٹ ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کارن آف میپس کو دوبارہ دیکھیں J zero and K zero کا جو کارن آف میپ ہے بولین ایکسپریشن کیا آئی J zero is equal to one and K zero is equal to one so اگر ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پہلا جو فلپ فلوپ ہے جس کے ان پٹس ہیں جے زیرو کے زیرو وہ آپ نے کیا کرنے ون کے ساتھ کنیکٹ کر دینے جیسا کہ بولین ایکسپریشن میں دکھایا گیا اب آئیے سیکنڈ فلپ فلوپ کو دیکھتے ہیں جس کے ان پٹس ہیں J one and K one اگر بولین ایکسپریشن کو دیکھیں J one is equal to Q zero and K one is equal to Q zero so آپ نے کیا کرنا ہے جو دوسرا والا فلپ فلپ ہے جس کے of course J one and K one puts ہیں ان دونوں کو آپ نے کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے کیو زیرو بیسکلی کیا ہے کیو زیرو جو ہے ہے ہے پہلا فلپ اس کا آؤٹ پٹ اب یہ دیکھتے ہیں آخری والا جو فلپ فلپ فلپ نمبر تھری اس کے جو انپٹس ہیں J two and K two inputs ہیں اب انپٹس کے ساتھ ہم نے کیا کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ بولین ایکسپریشن پہ جائیں جے ٹو جو ہے it is Q Q zero one K two کو اگر دیکھیں وہ بھی Q zero and Q one ہے ان کا پروڈکٹ ہے سو بیسکلی پروڈکٹ جو ہے کیو زیرو کیو ون کیسے امپلیمنٹ کریں گے ایک سمپل اینڈ گیٹ یوز کریں گے اینڈ گیٹ کے دو انپٹ جو ہیں زیرو آؤٹ پٹ پہ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو انپٹ ہے اینڈ گیٹ کا وہ کیو ون آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اینڈ گیٹ کا output of course Q zero Q one ہوگا جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے سرکٹ ڈایاگرام میں J two K two input جو ہیں اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اب اگر آپ اس سرکٹ کو کمپیئر کریں جو پہلے ہم نے تھری بٹ اپ کاؤنٹر بنایا تھا سنکرونس کاؤنٹر بنایا تھا ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہیں ادھر بھی ہم نے ایک اینڈ گیٹ یوز کیا تھا جو کہ کیو زیرو آؤٹ پٹ اور کیو ون آؤٹ پٹ کو اینڈ کرتا تھا اور اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو تھا تیسرے والے فلپ فلوپ کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا سو so اس ڈیزائن پروسیجر کے تحت exactly وہی سرکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ابھی ہم نے فائنل امپلیمنٹیشن دیکھی تھری بٹ کاؤنٹر کی وہ جو سرکٹ ہمارے پاس آیا وہ وہ ایکزیکٹلی وہی تھا جو ہم نے پہلے تھری بٹ کاؤنٹر بنایا تھا اب آئیے اس سارے پروسیجر کو سمرائز کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آپ نے ایک اسٹیٹ ڈائگرام بنانا ہے جو کہ بتا رہا ہے انیشل اسٹیٹ کیا ہے پرزینٹ اسٹیٹ کیا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہوگی جب آپ کا کلاک ٹرانزیکشن آیا آپ کا جب اسٹیٹ ڈائگرام آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ایک ٹیبلر فارم میں لکھنا ہے تو بیسکلی ایک اسٹیٹ ٹیبل بن جائے گا ایکزیکٹلی اسی کو اسٹیٹ ڈائگرام کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ اس سیکوینشل سرکٹ uh, ہے یا اسٹیٹ مشین ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے بیسکلی آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ جو میمری ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہوں گے میمری ایلیمنٹس جیسے ہم نے بات کی تھی فلپ فلاپس ہوتے ہیں سو جے کے ہو سکتے ہیں ڈی ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتا ہے سو so, اگر آپ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جے کے فلپ فلاپ یوز کرنا ہے تو اس کا جو ہے ٹرانزیکشن ٹیبل وہ ضروری ہے بیسکلی ٹرانزیکشن ٹیبل کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جے کے فلپ فلاپ کا ایک آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا depending on the inputs اس کا آؤٹ پٹ چینج ہو جائے گا تو وہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اگر انیشل اسٹیٹ کچھ ہو نیکسٹ اسٹیٹ کچھ اور ہو تو اس کے جے اور کے ان پٹس ہیں ان پہ کیا کنڈیشن ہونے چاہیے سو so ایک ٹرانزیشن ٹیبل آ جائے گا اب اس ٹرانزیکشن ٹیبل اور جو اسٹیٹ ٹیبل ہے ان دونوں کو ہم ایک اور فارم میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو تیسرا ہمارے پاس ٹیبل آ رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ J K input table اگر ایس آر فلپ فلپ ہوتا ہے یا ڈی فلپ فلپ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایس آر ان ٹیبل یا D input table so J K input table میں بیسکلی وہی پرزینٹ اسٹیٹس لکھی ہوئی ہیں نیکسٹ اسٹیٹس لکھی گئی ہیں اور کورسپونڈنگ جو جے کے ان پٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے تاکہ جو پٹ جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج ہو جائے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے فلپ فلپلوپس یوز کر رہے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں کیونکہ تھری بٹ کاؤنٹر ہے تین فلپ فلپس یوز کیے ہیں سو ہر فلپ فلاپ جو ہے اس کے انپٹ کمبینیشن ہم نے لکھنے پڑیں گے سو بیسکلی اب ہمارے پاس آ گیا جے کے ان پٹ ٹیبل اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جو انفارمیشن آئی جے کے جو انپٹس ہیں ان کے کالمز میں ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے ایک بولین ایکسپریشن کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے بیسکلی ہم نے کان آف میپس یوز کیے تھے ہمارے پاس چھ انپٹس ہیں J one K one J two K two اور جے زیرو کے زیرو سو چھ جو کان آف میپ ہو گئے اس میں یہ ساری انفارمیشن میپ کریں گے ہمارے پاس ایک سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن آ جائے گی بولین جو ایکسپریشن آئی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دینا ہے سو امپلیمنٹیشن کرنی آپ کو آتی ہے جیسے ہم نے کمبینیشن سرکٹ میں دیکھا تھا جو بھی بولین ایکسپریشن آئی اس کو آپ لاجک گیٹس کی مدد سے آپ امپلیمنٹ کر دیں جو فائنل اسٹیپ ہے وہ ہے basically implementation of this counter دو پارٹس ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ایک میموری ایلیمنٹ ہے فلپ فلوپس اور ایک کمبنیشنل سرکٹ ہے سو کمبنیشنل سرکٹ جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے ان بولین ایکسپریشنس کی مدد سے اور فلپ فلوپس ہم پہلے ہی ڈیسائڈ کر چکے ہیں کہ جے کے فلپ فلپسپ ہوں گے سو آپ کے پاس ایک سرکٹ آ جائے گا آئیے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈیسائیڈ کریں کہ جے کے فلپ فلوپ کی جگہ ہم S R flip flop use کرنا چاہیں تو پھر کیا چینجز کرنی پڑیں گی بیسکلی اگر وہی ہم تھری بیٹ اپ کاؤنٹر بنا رہے ہیں ایس آر فلپ فلوپس کو یوز کرتے ہوئے تو اس کا جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی اگین وہی زیرو زیرو زیرو سے اسٹیٹ uh, شروع کرے گا اور کاؤنٹ کرتا کرتا ون ون ون تک پہنچے گا اس کے بعد ری سائیکل ہو کے زیرو زیرو زیرو پہ چلا جائے گا جو اسٹیٹ ٹیبل ہے اس میں بھی آف کورس کوئی چینج نہیں ہے جو اسٹیٹ آئے گا اس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں فارم میں تیسرا جو اسٹیپ ہے ادھر چینج ہوگی بیسکلی ہم نے پہلے جو تھا جے کے فلپ فلپ ڈیسائڈ کیا تھا کہ وہ یوز کرنا ہے تو اس کا ہم نے ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنایا تھا اب کیونکہ ہم ڈیسائڈ کر رہے ہیں ایس آر فلپ فلوپ ہم نے یوز کرنا ہے سو بیسکلی تین S R flip flop use ہوں گے so S R flip flop کا ٹرانزیکشن ٹیبل ہم نے چاہیے اب جب ہمارے پاس ٹرانزیکشن ٹیبل آ جائے گا تو ہم again S R input table بنائیں گے سو so, وہی اسٹیٹ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے اور ٹرانزیکشن ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے اس کو بنائیں گے آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں ایسا transaction table S input دکھایا گیا آر ان پٹ دکھایا گیا کیو ٹی آؤٹ پٹ اور Q T plus one next state output دکھایا گیا اب اگر آپ ایس آر فلپ فلپ کے جو ٹیبل ہے فنکشن ٹیبل ہے اس کو زین میں لائیں ایس آر فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ اگر زیرو ہے اور کلاک ٹرانزیکشن پہ دوبارہ زیرو ہی رہتا ہے that means present state zero ہے نیکسٹ ڈیٹ زیرو ہے تو ایس آر آرپٹ پہ کیا کنڈیشن ہونے چاہیے ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایس پٹ زیرو ہو آر ان زیرو ہو تو پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گا پرزینٹ اسٹیٹ اسٹیٹ جو بھی ہے وہی نیکسٹ رہے گی so S is zero R is zero دوسرا جو پٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آر ون ہو جائے اور ایس زیرو ہو تو ایس آر فلپ فلپ جو ہے آؤٹ پٹ میں ریسٹ ہو جائے گا Q T plus one next state جو ہے وہ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گی سو ان دو ان پٹ کمبینیشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں یا دیکھیں سو ایس جو ہے اس کو زیرو ہونا چاہیے آر زیرو ہو ون ہو it doesn't matter so S اگر زیرو ہو اسٹیٹ زیرو جو ہے چینج ہو جائے گی Q T plus one zero میں سیکنڈ رو میں اگر دیکھیں اسٹیٹ جو ہے زیرو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ون اگر آپ ایس آر فلپ فلپ کو دیکھیں ایس اگر ون ہو آر زیرو ہو تو آؤٹ پٹ جو ہے ایس آر فلپ فلپ کا وہ سیٹ ہو جاتا ہے ون پہ نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ون ہو جاتی ہے سو ان پٹ کنڈیشن ہو گیا ون زیرو دوسرا جو ان پٹ کنڈیشن ہے وہ ہو سکتا ہے ون ون جیسا کہ جے کے فلپ فلپ میں ہمیں پتا ہے اگر ون ون ہو تو اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ٹاگل ہو جاتی ہے ایس آر فلپ فلپ میں ون ون کنڈیشن جو ہے انویلڈ ہے وہ ہم اپلائی نہیں کرتے so that means for Q T state zero and Q T plus one next state جو ہے وہ ون کرنے کے لیے ان پٹ جو کنڈیشن ہیں S should be one R should be zero اس کے علاوہ کوئی اور ان پٹ کمبنیشن ہمارے پاس نہیں ہے تیسرے اگر آپ رو میں دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے کیو ٹی پلس ون وہ زیرو پہ چینج ہو رہی ہے اس کے لیے جو ایس آر فلپ فلپ کے ان پٹ کنڈیشن ہیں R should be one S should be zero basically R جب ون ہوگا تو فلپ فلوپ جو ہے ایس آر فلپ فلوپ جو ہے ریسٹ ہو جائے گا آؤٹ پٹ جو ہے نیکسٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ چلی جائے گی again S R flip flop میں ہم ون ون نہیں اپلائی کر سکتے انویلڈ ہے سو so, اس پرٹیکولر کیس کے لیے جب کیو ٹی ون ہے اور کلاک ٹرانزیکشن پہ Q T plus one zero پہ جا رہا ہے S should be zero and R should be one final جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ ہے basically Q T is one and Q T plus one جو ہے وہ بھی ون ہے سو پرزینٹ اسٹیٹ اور نیکسٹ اسٹیٹ میں چینج نہیں ہو رہا اس کے لیے دو کنڈیشن ہیں ایس اگر زیرو ہو آر زیرو ہو تو پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ان چینج رہے گی نیکسٹ اسٹیٹ بھی وہی رہے گی دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایس ون کر دیں آر زیرو کر دیں تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی ون پہ چلی جائے گی سو so, ان دونوں ان پٹ کنڈیشن میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ R should be zero S zero ہو ون ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آر زیرو ہو کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو ٹی اگر ون ہے وہ نیکسٹ میں بھی کیو ٹی پلس ون میں ون رہے گا ابھی ہم نے ایس آر فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل دیکھا اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے بیسکلی جو اسٹیٹ ٹیبل ہے جو کہ کامن تھا جے کے فلپ فلپس کے لیے اور ایس آر فلپ فلپس کے لیے اس ٹیبل کو اور جو ایس آر فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل آئے دونوں کی مدد سے ہم S R input table بنائیں گے بیسکلی کرنا کیا ہے ہمارے پاس پرزینٹ اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیٹس ہیں اب ہم نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کیونکہ ہم S R flip flop use کر رہے ہیں اور تین فلپ فلپس یوز کر رہے ہیں سو ہر پرزینٹ اسٹیٹ کا جو نیکسٹ اسٹیٹ پہ جو چینج ہو رہا ہے اس کے لیے ایس آر ان پٹ پہ کیا کنڈیشن ہونے چاہیے سو کیونکہ تین فلپ فلپس یوز کر رہے ہیں سو ہمارے پاس S two R two S one R one S zero R zero columns ہوں گے اس میں ہم نے یہ انفارمیشن ڈالنی ہے بیسکلی جب ہمارے پاس S R input table آ جائے گا اس کے بعد وہی ہم نے پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے ہمارے پاس ہم نے اس انفارمیشن کو سمپلیفائی کرنا ہے ایک بولین ایکسپریشن میں ریپرزینٹ کرنا ہے سو اگین ہم چھ کارن آف میپس یوز کریں گے ایس ٹو آر ٹو کے لیے ایس ون آر ون کے لیے S zero and R zero کے لیے جو ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آئیں گی ان کو ہم ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لاجک گیٹس کی مدد سے اس کے بعد ہمارا جو امپلیمنٹیشن اسٹیپ آ جائے گا اس میں ہم انفیکٹ پورا کاؤنٹر سرکٹ امپلیمنٹ کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں S R input table S R flip flop table دکھایا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا یہ ٹیبل جو ہے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے with the help of S R flip flop transaction table اور جو ہے اسٹیٹ ٹیبل اگین پہلے جو چھ کالمس ہیں اس میں present state and next state دکھایا گیا Q two Q one Q zero جو ہیں اسٹیٹ ویریبلس ہیں اب اگر آخری چھ کالمس میں چلے جائیں ایس ٹو کے کالم کو اگر آپ دیکھیں ایس ٹو کالم کی پہلی رو میں زیرو لکھا ہوا ہے بیسکلی یہ زیرو کیسے آیا اگین پرزینٹ اسٹیٹ میں کیو ٹو کالم میں دیکھیں زیرو لکھا ہوا ہے پہلی رو میں اور next state Q two column میں پہلی رو میں دیکھیں زیرو لکھا ہوا ہے so basically present state zero ہے کیو ٹو اسٹیٹ ویریبل کی اور نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہے اب اگر آپ ٹرانزیکشن ٹیبل کو دیکھیں پہلی رو میں اسٹیٹ اگر زیرو ہے نیکسٹ اسٹیٹ بھی زیرو ہے تو ان پٹ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے ایس زیرو ہونا چاہیے اور آر ایکس ہونا چاہیے سو so, جو S R flip input table ہے ایس ٹو کے لیے پہلی رو میں زیرو لکھا ہوا ہے اور آر ٹو کے لیے ایکس لکھا ہوا ہے اسی طرح جتنی بھی پرزینٹ اسٹیٹس ہیں نیکسٹ اسٹیٹس ہیں تینوں اسٹیٹ ویریبلس کے لیے that is Q two Q one Q zero ان ساروں کے لیے آپ نے S two R two columns میں انفارمیشن ڈالنی ہے جو ہے S R flip flop transaction table کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح S one R one column میں آپ انفارمیشن ڈالیں گے ایس زیرو آر زیرو میں انفارمیشن ڈالیں گے یہ ساری information S R flip flop transaction table کی مدد سے آئے گی اب جو S R input table ہے اس میں S two R two S one R one S zero R zero columns میں جو انفارمیشن ہے اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے اب کیسے سمپلیفائی کریں گے basically Karnaugh of maps use کر رہے ہیں پہلے جو دو کارن آف میپس دکھائے گئے S two and R two basically تین ویریبلس کے کارن آف میپس ہیں جو اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q two Q one and Q zero again جیسا کہ پہلے جے کے فلپ کے کیس میں کیا گیا تھا ایس ٹو جو کالم میں انفارمیشن ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی میپ کر دینی ہے S two Karnaugh of map میں سو بیسکلی پرزینٹ اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں پہلی جو اسٹیٹ ہے زیرو زیرو زیرو یہ ریپرزینٹ کر رہی cell zero of the Karnaugh of map اسی طرح جو آخری رو میں پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ ہے ون ون ون جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے cell seven of the Karnaugh of map so ان کے کارسپونڈنگ اگر آپ انفارمیشن دیکھیں ایس ٹو کالم میں اسٹیٹ زیرو کے لیے ایس ٹو از زیرو اور اسی طرح آخری جو اسٹیٹ ہے ون ون ون اس کا بھی ایس ٹو جو ہے وہ زیرو ہے سو کورسپونڈنگ سیلز میں آپ زیرو زیرو لکھ رہے ہیں اسی طرح باقی جو اسٹیٹس ہیں وہ ساری آپ نے ڈائریکٹلی میپ کر دینی ہے آر ٹو جو کارن آف میپ ہے again three variable Karnaugh of map ہے اپنے ان پٹ کنڈیشن دیکھنے جو پرزینٹ اسٹیٹس ہیں ان کے کورسپونڈنگ آر ٹو کالم میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ ڈائریکٹلی میپ کر رہے ہیں کارن آف میپ میں ان کو جب آپ سمپلیفائی کرتے ہیں آپ کے پاس دو بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں ایس ٹو جو ہے it is Q two bar Q one Q zero اور آر ٹو جو ہے اس کے ایکسپریشن ہے Q two Q one Q zero next two columns جو ہیں ایس ون آر ون اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے بیسکلی آپ دو کارن آف میپس یوز کریں گے دونوں اگین تھری ویریبلس کے ہیں سو ایس ون کو جب آپ میپ کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپریشن آ رہا ہے Q one bar Q zero اور آر ون جو ہے اس کو میپ کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو آر ون کا جو بولین ایکسپریشن آ رہا ہے it is equal to Q one Q not basically S one R one جو ہیں یہ ان پٹس ہیں دوسرے والے ایس آر فلپ فلوپ کے سو یہ جو بھی ایکسپریشن آ رہا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے یوزنگ کمبنیشنل گیٹس اور ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ آپ کنیکٹ کر دیں گے ایس ون کے ساتھ اور آر ون کے ساتھ آخری جو S R input table کے دو کالمس ہیں ایس زیرو آر زیرو ان کو بھی آپ نے اسی طرح کارن آف میپ میں میپ کرنا ہے اور سمپلیفائی کرنا ہے اگین وہی تین variable Karnaugh of maps use کر رہے ہیں سو so پہلا جو میپ ہے ایس زیرو کے لیے ہے اس میں آپ نے جب انفارمیشن میپ کی اس کو سمپلیفائی کیا تو آپ کے پاس جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہے وہ ہے کیو ناٹ بار جو ایکسپریشن آ رہی ہے آپ کے پاس R zero is equal to Q not ابھی ہم نے دیکھا کہ کارن آف میپس کی مدد سے جو S R input table ہے اس میں جو انفارمیشن ہے S two R two S one R one S zero R zero ان کو ہم نے سمپلیفائی کر دیا بولین ایکسپریشن کی فارم میں ہم لے آئے اب جو آخری اسٹیپ ہے بیسکلی امپلیمنٹیشن کرا گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک سرکٹ کو جو بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ three bit up counter of course یہ ایس آر فلپ فلپس کی مدد سے بنایا گیا جے کے فلپ فلپس کی مدد سے نہیں بنایا گیا سرکٹ کو دیکھتے ہیں اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ بھی جو کاؤنٹر سرکٹ آ رہا ہے وہ اسی طرح ایکزیکٹلی کام کرے گا جس طرح J K flip flop based three bit counter کام کر رہا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ ڈائگرام آئیے پہلے دیکھتے ہیں S R flip flop based implementation of three bit synchronous counter میں تین ایسا فلپ فلپس یوز کیے گئے ہیں آف کورس سنکرونس کاؤنٹر ہے تو تینوں کے جو کلاک ان پٹس ہیں وہ اکٹھے کنیکٹڈ ہیں سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا ان کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ان پٹس پہ کیا اپلائی ہوا ہوا سو اگر پہلے فلپ فلپ کو دیکھیں پہلا فلپ فلپ جو ہے ہر صورت میں ٹاگل کرتا ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی کیو زیرو جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگر ون ہے زیرو ہو جائے گا اگر زیرو ہے ون ہو جانا چاہیے اب اگر آپ بولین ایکسپریشن کو دیکھیں سو ایس زیرو جو ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے کیو زیرو بار کے ساتھ اور آر زیرو جو ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے کیو زیرو کے ساتھ سو بیسکلی کراس کونیکٹ کیا ہوا ہے اب اگر آپ اس کو سمجھیں سو کلاک ٹرانزیکشن پہ اگر آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ کیو زیرو انیشلی زیرو ہے تو کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ ون ہو جائے گا کیونکہ ایس ان پٹ پہ کیو زیرو بار کنیکٹڈ ہے کیو زیرو بار ون ہوگا سو ایس ون ہے اور آر زیرو ہے سو کیو زیرو جو ہے وہ ون ہو جائے گا جب کیو زیرو ون ہو جاتا ہے کیو زیرو بار جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا جس کی وجہ سے ایس زیرو ہو گیا اور آر جو ہے وہ ون ہو گیا سو نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو جو ہے اگین ٹاگل ہو جائے گا سو پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کو کراس کونیکٹ کر دیا ہوا ہے اور جو کہ بولین ایکسپریشن سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایس کو جو ہے کیو زیرو بار کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے اور آر کو کیو کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ فلپ فلپ کو سیکنڈ فلپ فلوپ کا جو ایس ون ان پٹ ہے اور آر ون ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایک کمبنیشن سرکٹ کو جو بولین ایکسپریشن جو اس کمبنیشن سرکٹ کے فنکشن کو ڈٹرمن کر رہی ہے وہ ہے کیو زیرو کیو ون بار یہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایس ون کے ساتھ اور آر ون کے ساتھ جو کنیکٹ ہوا ہوا ہے وہ کمبنیشن سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ بیس کر رہا ہے Q one and Q zero تیسرا جو فلپ فلپ ہے اس کا جو ایس ٹو پٹ ہے اور آر پٹ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے بیسکلی ایک سرکٹ کے ساتھ جس کا آؤٹ پٹ ہے ہے وہ based Boolean expression Q bar one and zero so جیسا کہ اوپر والا اینڈ گیٹ دکھایا گیا وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے کیو زیرو آؤٹ پٹ کے ساتھ کیو ون آؤٹ پٹ کے ساتھ اور کیو ٹو بار جو آؤٹ پٹ ہے اس کے ساتھ اسی طرح جو آر ٹو پٹ ہے تیسرے والے فلپ فلپ کا وہ بیسکلی کامبنیشن سرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامبنیشن سرکٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسڈ ہے آن بولین ایکسپریشن سو جو نیچے والا ان پٹ اینڈ گیٹ ہے اس کے جو تین ان پٹس ہیں ایک کیو زیرو سے آ رہا ہے دوسرا کیو ون سے آ رہا ہے اور تیسرا جو ہے کیو ٹو سے آ رہا ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ اب کاؤنٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے یا نہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈایاگرام ٹائمنگ ڈائگرام جو ہے تھری بٹ کاؤنٹر کا دکھایا گیا ہے سو ٹی ون انٹرول پہ اسٹیٹ زیرو زیرو زیرو ہے ٹی ون انٹرول پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو کاؤنٹر ایک کاؤنٹ اپ کاؤنٹ کر لیتا ہے سو کیو زیرو ون پہ چلا جاتا ہے Q one Q two zero پہ رہتے ہیں اور اسی طرح T two T three T four T five interval پہ وہ انکریمنٹ کر رہا ہے بائی ون جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کیو زیرو جو ہے آؤٹ پٹ وہ ہے پہلے والے ایس آر فلپ فلپ کا وہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا تھا اس کو ہم نے کراس کنیکٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو زیرو کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو رہا ہے سو so, اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں تو وہ ٹاگل کرے گا اب ٹی ٹو انٹرول پہ اگر آئیں ٹی ٹو انٹرول پہ کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے لو سے ہائی جا رہا ہے بیسکلی یہ جو ہے دوسرا فلپ فلپ اس کا آؤٹ پٹ ہائی جا رہا ہے اب ایس ون ان پٹ کو دیکھیں بیسکلی اس پہ ہم نے کونیکٹ کیا کیا ہوا ہے ایک کمبنیشن سرکٹ کا آؤٹ پٹ کونیکٹ کیا ہوا ہے جس کا فنکشن ہے کیو ون بار کیو زیرو اب اگر آپ دیکھیں ٹی ٹو کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے کیو ون بار جو ہے وہ بیسکلی ہے ون کیونکہ کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے سو کیو ون بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگا کیو زیرو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہے سو ان دونوں کا اگر آپ اینڈ کریں تو آف کورس ون آ جائے گا سو ایس ون جو ہے ٹی ٹو کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے ون ہو گیا اب اگر آپ آر ون کو دیکھیں کیو ون زیرو ہے جیسا کہ ٹائمنگ ڈائگرام میں دکھایا گیا اور کیو زیرو جو ہے وہ ون ہے اب ان دونوں کا جب اینڈ کیا سو آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس زیرو آ جائے گا سو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے اس کا ایس ون جو ہے وہ ون پہ سیٹ ہو گیا اور آر ون جو ہے زیرو پہ سیٹ ہو گیا ٹائم انٹرول ٹی ٹو سے پہلے جب کلاک ٹرانزیکشن نہیں ہوا سو جو ہی ٹی ٹو انٹرول پہ کلاک ٹرانزیکشن ہوگا positive to low S one جو ہے وہ ون ہے آر ون زیرو ہے تو دوسرا والا جو فلپ فلپ ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ سیٹ ہو جائے گا دیٹ مینس کیو ون جو ہے سیٹ ہو گیا سو جس طرح ٹائمنگ ڈائگرام میں دکھایا گیا ٹی ٹو کا آؤٹ پٹ ون پہ جا رہا ہے کلاک ٹرانزیکشن کے بعد اگر آپ ٹی ٹو انٹرول پہ کیو ٹو آؤٹ پٹ کو دیکھیں سو کیو ٹو جو ہے بیسکلی تیسرا جو فلپ فلپ ہے ایس آر فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے تیسرا فلپ فلپ جو ہے اس کے جو دو ان پٹس ہیں ایس ٹو اور آر ٹو ان کی جو بولین ایکسپریشن ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ Q two output zero سے زیرو پہ کیوں رہتا ہے ایس ٹو ان پٹ کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے Q two bar Q one and Q zero so T two clock transaction سے پہلے کیو ون جو ہے زیرو ہے so that means S two input بھی زیرو ہو گیا اس طرح اگر آپ آر ٹو کو دیکھیں اس کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے Q two Q one Q zero so so اس کیس میں بھی Q1 ون کیونکہ زیرو ہے Q2 ٹو بھی زیرو ہے سو آر ٹو کی جو ان پٹ ہے وہ بھی زیرو ہوگا سو ایس ٹو زیرو ہے آر ٹو زیرو ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ٹی ٹو پہ ایس آر کا جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ زیرو ہی رہے گا انچینج رہے گا اب اگر ہم ٹی فور انٹرول پہ دیکھیں کیو ٹو جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون کی طرف چینج ہو رہا ہے اگین بولین ایکسپریشن کو دیکھیں سو ایس ٹو جو ان پٹ ہے وہ بیسکلی ون ہو گیا کیونکہ کیو ٹو بار جو ہے وہ ون ہے کیو ون بھی ون ہے اور ایس زیرو بھی ون ہے سو جو تھری ان پٹ اینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہوگا S two is one R two کو اگر آپ دیکھیں کیو ٹو جو ہے وہ زیرو ہے جس کی وجہ سے R two input zero ہو گیا اب جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کا ایس ٹو ون ہے اور آر ٹو ان پٹ جو ہے زیرو ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ٹی فور پہ وہ اپنی آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو سیٹ کر دے گا that is logic one so جیسا کہ ٹائمنگ ڈایاگرام میں نظر آ رہا ہے ٹی فور انٹرول کے بعد آؤٹ پٹ جو ہے کیو ٹو وہ سیٹ ہو گیا لاجک ون پہ اب آپ اگر کیو ون آؤٹ پٹ کو دیکھیں ٹی فور انٹرول پہ وہ ون سے زیرو پہ جا رہا ہے بولین ایکسپریشن اگر دیکھیں ایس ون ان پٹ کے لیے سو کیو ون بار کیو زیرو ہے سو کیو ون بار جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اس کیس میں so that means S one one input zero ہو گیا آر جو ہے وہ اس کی بولین ایکسپریشن ہے Q one Q zero Q one جو ہے کیو زیرو بھی ون ہے سو دیٹ مینس سیکنڈ جو فلپ فلوپ ہے جس کا آؤٹ پٹ کیو ون ہے اس کا S input S one input جو ہے زیرو ہے اور آر ون ان پٹ جو ہے ون ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ٹی فور پہ یہ جو فلپ فلوپ ہے ریسٹ ہو جائے گا that's why Q one output جو ہے ون سے زیرو کی طرف سیٹ ہو رہا ہے ابھی ہم نے تھری بٹ اپ کاؤنٹر دیکھا جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا ایس آر فلپ فلوپس کی مدد سے پہلے جو ہم نے three bit up counter implement کیا تھا وہ تھا ہم نے جے کے فلپ فلپلپس یوز کیے تھے آف کورس دونوں کے سرکٹ ڈائگرامس ڈفرنٹ ہے پر دونوں کام ایک جیسا کر رہے ہیں ایس آر جو بیسڈ کاؤنٹر ہے اس کا ہم نے ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا اور اس سے ویریفائی کیا کہ وہ کام صحیح کر رہا ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی کو دوبارہ اسٹڈی کریں گے دیکھیں گے کہ اگر ہم ڈی فلپ فلپ یوز کریں تو پھر کیسے کام کرے گا اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر کو امپلیمنٹ کریں گے جتنے بھی ہم نے اسٹیپس آج پڑھے سو so, اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں خدا حافظ السلام علیکم